سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور آرام فرماتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھال بچھا دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی اور خوشبو اور شیشیوں میں ملا دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کرتی ہیں انہوں نے کہا آپ کا پسینہ ہے جس کو میں خوشبو میں ملاتی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ستاون